اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ان فی آخری کلامینا سامی سامعین کرام اللہ تبارک تعالی نے اپنے ماننے والے مسلمانوں کے لیے خصوصی رحمتیں اور برکتیں ان کو عنایت کی ہیں اللہ کی رحمت اس دنیا میں عام ہے مسلمان بھی استعمال کرتا ہے غیر مسلم بھی استعمال کرتا ہے اللہ کے اولیاء اللہ کے دوست بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں اور اللہ کے دشمن بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں چاند سورج اللہ کی مخلوق ہیں ایسا نہیں ہے کہ چاند کی چاندنی صرف مسلمانوں پر پڑتی ہے سورج کی کرنیں اللہ کے ماننے والوں پر پڑتی ہیں اللہ نے اس دنیا میں اپنے فیضان کو عام کیا ہے اللہ کی ساری مخلوق پیغمبر کو ماننے والے بھی پیغمبر کا انکار کرنے والے بھی سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسی چیز نے اللہ کے دشمنوں کو اللہ سے دور کر دیا اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ اللہ اگر ہم سے ناراض ہوتا تو اللہ ہمیں حکومت دیتا اللہ ہمیں طاقت دیتا اللہ ہمیں سلطنت دیتا فرعون کے ذہن میں یہی بات تھی کہ موسا علیہ سلا تو کا رب اگر برحق ہے تو مجھے مارتا کیوں نہیں ہے وہ میری حکومت کو کیوں نہیں چھینتا میری سلطنت کو کیوں نہیں چھینتا قارون کے دل میں یہی بات تھی کہ موسا کا پروردگار اگر برحق ہے تو مجھے اتنا امیر کیوں منایا موسا کو غریب کیوں منایا اس دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا کی جو منفاعاتیں ہیں سمندر سے فائدہ سب اٹھاتے ہیں زمین سے فائدہ سب اٹھاتے ہیں درختوں کے پھلوں سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں چاند ستاروں سے فائدہ سب اٹھاتے ہیں لیکن مومن مسلمان اور اللہ کے دشمن میں کچھ تو تمیز ہونی چاہیے ایک ماں باپ کے سات آٹھ بچے ہیں دو چار بچے ماں باپ سے محبت کرنے والے اور کچھ بچے ماں کے دشمن باپ کے دشمن ماں باپ کھانا دینے میں کپڑا دینے میں مکان دینے میں اور ان کو اپنے گھر میں رکھنے میں مساوی سلوک کرتے ہیں ایک ساتھ سلوک کرتے ہیں محبت کرنے والے کو بھی کھانا دے رہے ہیں اور نفرت کرنے والے کو بھی اسی چولہے کے اندر کھانا پک رہا ہے لیکن کچھ تو بات ہے کہ ماں باپ اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ خصوصی مقام رکھتے ہیں اور کچھ خصوصی درجہ رکھتے ہیں اللہ تبارک تعالی یہ نعمتیں دنیا کی منفاتیں تمام کے لیے عام کی ہیں لیکن مسلمان جو خاص اللہ کی عبادت کرنے والا ہے شرک نہیں کرتا کفر نہیں کرتا بت پرستی نہیں کرتا تو اس کے لیے اللہ کی کیا نعمتیں ہیں سورج اس سے فائدہ اٹھانے میں تمام برابر ہے زمین اس سے فائدہ اٹھانے میں تب بلکہ اگر دیکھا جائے سائنس اور ٹیکنالوجی اور دنیا کی منفاطیں آج مسلمانوں کے مقابلے میں اغیار کے پاس یہودیوں کے پاس نسارا کے پاس انگریزوں کے پاس زیادہ ہیں مسلمان ان کا نوکر بن کر ان کا غلام بن کر ان سے تنخواہ لے رہا ہے ان کی خدمت کر رہا ہے سائنس میں ٹیکنالوجی میں اور دنیاوی منفاطوں میں یہ قومیں بہت آگے ہیں اور مسلمان ممالک آج دیکھ رہے ہیں کہ انجام کیا سے کیا ہو رہا ہے فلسطین ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے افغانستان کی حالت ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے شام سلگ رہا ہے جھلس رہا ہے اپنوں کی گولیوں سے اپنوں کی بمباری سے عراق کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں کوئی دھماکہ نہ ہوتا ہو اور مسلمان شہید نہ ہوتا ہو لیبیا مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر نیٹو فوج کے قبضے کے اندر جا رہا ہے یہودیوں کے قبضے میں جا رہا ہے سعودی مملکت لگ رہا ہے کہ یہ مملکت اور یہ حکومت اب داؤ پر لگی ہوئی ہے مصر یہ اپنے انجام سے دو چار ہو چکا ہے یہ ہے اسلامی ممالک اور یہ ہے اسلامی ممالک کے حکمران جو اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں اور یہ مٹھی بھر اسرائیل میں کہا کرتا ہوں کہ اسرائیل اگر دنیا کے مسلمان ایک کھڈا کر کر پیشاب کر دیں اس گڑھے میں اسرائیل اتنے چھوٹے ہیں اور اتنی اقلیت میں ہیں کہ مسلمانوں کے پیشاب کے اندر یہ ڈوب جائیں گے لیکن کس طریقے سے ظلم اور تشدد کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے فلسطینیوں پر ظلم اور تشدد کے پہاڑ یہ ڈھا رہے ہیں کیا ہے مسلمانوں کے پاس ورلڈ گلوب آپ سامنے رکھیں عالمی نقشہ سامنے رکھیں لگے گا آپ کو کہ پچاس ملک مسلمانوں کے ہیں اور وہاں نظام مملکت اور نظام سلطنت عدالتوں کا قانون اسلام اور اسلامی کلچر ہے دبئی ہے شارجہ ہے ابو دبی ہے ریاض ہے یہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے کہ یہاں اسلامی قانون نافذ ہے لیکن آج مسلمانوں کی طاقت مسلمانوں کی قوت مسلمانوں کا کی ترقی کیا ہے ایک اسرائیلی ملک کے سامنے ترکی اپنے بھائیوں کی امداد کے لیے جہاز کے اندر سامان بھیجتا ہے دوائیاں بھیجتا ہے اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کی اجازت سے لیکن یہ ظالم خونخار بھیڑیا اسرائیلی کتے اس جہاز پر حملہ آور ہوتے ہیں ان دوائیوں کو سمندر میں ڈبو دیتے ہیں اور ان لے جانے والوں کو قتل کر دیتے ہیں ہے کوئی ملک ترکی کا ساتھ دینے والا ہے کوئی ملک مظلوم کی حمایت کرنے والا کیا چیز ہے کہ اس نے دبائے رکھا ہے اسلامی ممالک کو اور مسلمانوں کو ایک چھوٹا سا وہ اسرائیل جو مسلمانوں کے پیشاب میں ڈوب سکتا ہے اس نے ترکی کے جہاز کے عملے کو اسٹاف کو قتل کر دیا اور دوائیوں کو اس نے سمندر کے اندر ڈال دیا کہا کہ تم اپنے فلسطینی بھائیوں اور بیمار بھائیوں تک نہ دوا پہنچا سکتے ہو نہ اناج پہنچا سکتے ہو دنیاوی اعتبار سے اسلام دشمن مسلمان دشمن خدا کے باغی میں نے کہا کہ دیکھا جائے تو بہت آگے ہے سائنس میں ٹیکنالوجی میں ترقی میں طاقت میں قوت میں عسکری پاور میں فوجی طاقت میں جو چاہے کہہ رہے کر رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے تحجدوں کے بدلے ان کے رونے کے بدلے ان کے قیام اللیل کے بدلے ان کے روزوں کے بدلے ان کے اعتکاف کے بدلے اور ان کے ذکر و اسکار کے بدلے قربانیوں کے بدلے اللہ ان کو کیا خصوصی انعام سے نواز رہا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انصاف نہیں کرتے اللہ کے یہاں عدل ہے اللہ کے یہاں انصاف ہے اللہ اپنے دشمن کو اور دوست کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھتے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنے مبغوث کو ایک ساتھ سلوک نہیں کرتے کچھ تو نعمتیں ہیں جو خاص ہیں مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلم ان نعمتوں سے محروم ہے میں نے بارہا کہا کہ جب حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا یہاں سے جدہ پہنچتا ہے اور جدہ سے حدود حرم میں جب داخل ہوتا ہے وہاں صاف لکھا ہوا رہتا ہے کہ نان مسلم ناٹ الاؤڈ کہ غیر مسلم یہاں سے ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا یہاں کچھ لمحوں کے لیے کھڑے ہو کر آپ غور کر سکتے ہیں تفکر کر سکتے ہیں اور تدبر کر سکتے ہیں یہ وہ نعمت ہے اللہ نے مسلمان کو دی ہے اور کافروں سے چھین لی ہے کافر یہودی کتا عیسائی اللہ کا نافرمان فرمان مشرق ان نبل مشرق نجس فلا یقرب المسد الحرام باد عام ہی مشرق ناپاک ہے آج کے بعد وہ ہمارے حرم کے اندر ان ناپاک قدموں کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتا اللہ نے اسے وائٹ ہاؤس دیا ہے اللہ نے اسے سائنس دی ہے اللہ نے اسے ٹیکنالوجی دی ہے اللہ نے ان کے پاس راکٹ دیا ہے اللہ نے ان کے پاس روپیہ دیا پیسہ دیا عسکری قوت دی فوج دی ملٹری دی لیکن اللہ کے حرم میں وہ داخل نہیں ہو سکتا اللہ کے کعبے کو دیکھ نہیں سکتا اللہ کے حجر اسود کو چھو نہیں سکتا اللہ کے کعبے کا طواف نہیں کر سکتا صفا سے مروا تک نہیں جا سکتا مروا سے صفا تک نہیں آ سکتا مینا میں اس کا داخلہ ممنوع ہے مزدلفہ میں شب گزاری نہیں کر سکتا عرفات کا قیام نہیں کر سکتا اور مینا کے اندر وہ دم نہیں دے سکتا قربانی نہیں دے سکتا میرے نبی کے روزے کے پاس وہ قدم نہیں رکھ سکتا وہ دنیا کے اندر اللہ نے جنت کا ٹکڑا جو نازل کیا جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے حرام ہے کافر پر کہ اس کی پرچھائی اس ریاض الجنہ کے اندر پڑ جائے نبی کے گمد خزرہ کو حقیقی آنکھوں سے حقیقی گمبت کو دیکھ نہیں سکتا نبی کے روزے کی جالی کے پاس کھڑے ہو کر ایک گنہگار ایک فاسق ایک مجرم کہتا ہے السلاۃ وسلام علیہ کا یا رسول اللہ السلاۃ وسلام علیہ کا یا حبیب اللہ السلاۃ وسلام علیہ کا یا خیر خلق اللہ کیا جذبات ہوں گے کیا منظر ہوں گا اور کیا اس وقت جو ہے احساسات ہوں گے ایک مسلمان کے جب اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں کے سامنے پا رہا ہوگا اپنے آخا کو پا رہا ہوگا ایک غلام سر بستا آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں گراتے ہوئے ادب کے ساتھ جب منہ بھر کر اپنے محبوب کا نام اپنے آنکھوں کے سامنے لے گا اے اللہ کے رسول آپ پر سلا تو سلام ہو اے اللہ کے حبیب آپ پر سلا تو سلام ہو کیا یہودی کیا واشنگٹن کا باشندہ کیا بش اور کیا اوباما اور کیا ٹونی ملیر کا باپ یہ جملے ادا کر سکتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ مرے ان کو کرنٹ کے چولوں میں ڈال کر بھسم کر دیا جاتا ہے ان کے وجود کو ختم کر دیا جاتا ہے مسلمان مرتا ہے جنت المالا میں امی جان حضرت خطیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں کے پاس اس کی مزار لگتی ہے اور مدینے طیبہ جاتا ہے حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں اس کی مزار لگتی ہے اور جنت البقی کیا اس کے پاس ہے کیا جنت المالا اس کے پاس ہے کیا حضر اسمد اس کے پاس ہے کہاں ہے ان نعمت یہ نعمتیں اس کافر کے پاس اس اسلام مسلمان دشمن کے پاس ہم داڑھی رکھتے ہیں نبی کے چہرے کی مماثلت میں مشابہت میں کہ میرے محبوب نے داڑھی رکھی ہم نے بھی داڑھی رکھی ہم امامہ ڈالتے ہیں آہا کے امامے کی نقالی میں ہم اسلامی لباس اپناتے ہیں نبی کے اسلامی لباس کی نقالی میں سکھ امامہ ڈالتا ہے یہودی داڑھی رکھتا ہے لیکن نبی کی مشابہت اسے کہا نصیب ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کی برکتیں اور سنت کی روحانیت اس کمینے کو کہاں نصیب ہے کتنا بد نصیب ہے مسلمان اسلام کی یہ عظیم الشان نعمتیں اسلام کی یہ عظیم الشان دولتیں جو اللہ نے مسلمانوں کو دی اور کافروں کو اس سے میں قرآن کو وہ چھو سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی اپنی بہن کے سامنے اس قرآن کو چھونا چاہا تو آپ کی بہن نے ہاتھ پکڑ لیا عمر تم طاقتور ہو اور تم بہادر ہو اور تم اپنے قوم کے پہلوان ہو میرے اللہ کے قرآن کو تم چھو نہیں سکتے بش چھو سکتا ہے اس اللہ کے قرآن کو ٹونی بلیر چھو سکتا ہے سورہ یاسین کی فضیلتیں اسے ہیں سورہ فاتحہ کی فضیلتیں سورہ انا تینا کلکوسر کی فضیلتیں مسلمانوں کس احساس کمتری کا شکار ہو کہ اللہ نے ان کو حکومت دی اللہ نے سلطنت دی اللہ نے طاقت دی اللہ نے ہتھیار دیے اللہ نے گولہ بارود دیا اور ہمیں کچھ نہیں دیا قرآن کیا کم نعمت ہے نبی کی محبت کیا کم نعمت ہے ریاض الجنہ کیا کم نعمت ہے جنت المالا کیا کم نعمت ہے جنت البقی کیا کم نعمت ہے نبی کی سنتیں نبی کی ادائیں نبی کا طور طریقہ اور نبی کی زندگی اور نبی کا اسوا کیا غیروں کے لیے کیا یہ کم نعمت ہے تم نے قدردانی نہیں کی تم نے نہیں پہچانا قرآن کی طاقت کو نبی کی سنت کو نبی کی اداؤں کی تاثیر کو مکے کی عظمت کو مدین محب طیبہ کی محبت کو تم نے نہیں پہچانا اسی لیے آج یہودیوں کی طرف عیسائیوں کی طرف امریکہ کی طرف برطانیہ کی طرف منہ بھر کر تھوک لا کر نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں یا اللہ ان کو کتنی ترقی اللہ نے دی حدیث میں آخا نے فرمایا یہ دنیا اگر اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت رکھتی اللہ تعالی کافر کو گھونڈ گھونڈ پانی کے لیے محتاج کر دیتے اللہ نے فرمایا کہ اگر مومن امتحان میں نہ پڑتا آزمائش کے اندر نہ پڑتا سورہ زخرف کے اندر اللہ نے فرمایا تو ہم کافروں کے لیے مشرکوں کے لیے جو وہ چڑھتے ہیں سیڑھیاں ہم سونے کی بنا دیتے چاندی کی بنا دیتے ابھی کچھ نہیں ہے ایک عارضی حکومت ایک عارضی ہوائی جہاز ایک فنا ہونے والی راکٹ کی ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کا علم اور مسلمان دیکھ کر رال ٹپکا رہا ہے اور اگر ہم یہ دے دیتے تو مسلمان کی حالت کیا ہوتی مسلمانوں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اللہ کا احسان ہے دنیا کی مفادات اور دنیا کی یہ جو چیزیں دنیا کے پجاریوں کے لیے مبارک ہو اللہ کا قرآن ہمارے پاس اللہ کے نبی کا روزہ ہمارے پاس نبی کا گمد خزرہ ہمارے پاس نبی کے روزے کی جالی ہمارے پاس جنت المالا ہمارے پاس جنت البقی ہمارے پاس ریاض الجنا ہمارے پاس اور اللہ کا قرآن اور حدیث ہمارے پاس کافر ان کو چھو سکتا ہے کافر ان کو پڑھ بھی سکتا ہے اگر پڑھ بھی لے کافر کیا کافر کو علی فلامیم پڑھنے پر تیس نیکیاں ملیں گی علی پر دس نیکیاں لام پر دس نیکیاں میم پر دس نے کیا نے فرمایا میرا کوئی امتی بغیر سمجھے بھی قرآن پڑھے تو اسے ایک گھر پر دس نے کیا ٹونی بلیر کے باپ کو ٹھاکرے کے دادا کو اڈوانی کے پڑپوتے کو یہ نعمتیں حاصل ہیں اتنی بڑی نعمتیں وہ اپنے باپ کو بخشوا سکتا ہے تین مرتبہ چار مرتبہ قلو اللہ پڑھیں ایک کلام پاک کا ثواب ہے اللہ کو متقاصر پڑھیں ادا زلزلت الارض زلزالہ پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھیں تو دو مرتبہ چار مرتبہ پڑھنے پر یہ کافر کے باپ کو اللہ نے نعمتیں دی سجدہ اللہ نے ہمیں دیا ہے رکو ہمیں دیا ہے فجر کی نماز ہمیں دی ہے تحجد کی حلاوت ہمیں دی ہے تلاوت کی لذت اللہ نے ہمیں دی ہے صفا چبوترے سے تعلق اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ کم ضرف ہے وہ کمینہ ہے وہ ملون ہے وہ مردود ہے وہ جانور سے گیا گزرا انسان ہے جو ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ان نعمتوں میں اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے اور اتنی بڑی نعمت کہ جنت کی نعمتیں اس کے سامنے بیکار ہیں یہ نعمتیں تو تھی اللہ نے کلیمہ دیا کعبہ دیا مدینہ دیا مالا دیا بخی دیا ریاض الجنہ دیا قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں اللہ نے دی لیکن ایک ایسی نعمت کہ جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے رکھ دی جائیں اللہ تبارک تعالی وہ نعمت کو اتنا عظیم الشان بنایا کہ جنت کی حوریں اور جنت کے باہات جنت کے غلمان اور جنت کی بہتی نہریں اس لذت کے سامنے اس حلاوت کے سامنے اس نعمت کے سامنے بیکار ہیں اور خاص اللہ نے یہ نعمت مسلمانوں کو دی ہے ایسے بہت ساری نعمتیں دیں لیکن ایک خاص نعمت جس پر جنت کی حوریں پدا جنت کے غلمان پدا اور جنت کی نعمتیں جس کے سامنے بیکار ہیں اور جس کے سامنے کوئی مانا اور مطلب نہیں رکھتے اور جنت اللہ اکبر آپ تصور نہیں کر سکتے جنت کی ہور اگر دنیا میں اپنے دوپٹے کو سورج کے سامنے لے آئے چاند کے سامنے لے آئے چاند کی چاندنی اور سورج کی روشنی تاریخ ہو جائے گی جنت کی ہور دنیا کے سمندر میں اپنے تھوک کا ذرہ ڈال دے صاف سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا ایک اگلا ہور جنت کی بڑی بڑی نعمتیں جنت کے بڑے بڑے درجات اور جنت کے اندر وہ چیزیں وفیحا تشتہی ہل انفس و تلز آئل جو آپ کا نفس چاہے گا آپ کی آنکھیں چاہیں گی اللہ تبارک تالا دے گا ہم ان کا تذکرہ نہیں بلکہ عام نعمتیں لیکن فرمایا ایک نعمت مسلمانوں کو حاصل ہے جس نعمت کے سامنے جنت کی نعمتیں بیکار ہے اور بدقسمتی کی بات یہ ہے آج مسلمان اس نعمت سے پراموش ہو چکا ہے مسلمان آج اس نعمت کا نام لینا نہیں جانتا آج مسلمان اس نعمت کے سلسلے میں یہودی پروپیگنڈے کے کا شکار ہو چکا ہے عیسائی نسارا اور انگریزی کتوں کے جو ہے پروپیگنڈے کے کا شکار ہو چکا ہے آج مسلمان اسے نعمت نہیں مانتا اور وہ نعمت ہے جذبہ جہاد اور وہ نعمت ہے جذبہ شہادت وہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو مٹانا اللہ کے راستے میں اپنے وجود کو ختم کرنا اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا اللہ کے راستے میں اپنی آل اولاد کو لوٹانا اللہ کے راستے میں آخری چیز جو اپنی جان ہے اس جان کو قربان کر دینا یہ نعمت اللہ نے کافروں کو نہیں دی اللہ نے یہ نعمت مشرقوں کو نہیں دی اللہ نے یہ نعمت یہودیوں کو نہیں دی اللہ نے یہ نعمت نصارہ کو انگریزوں کو گائے کا پیشاب پینے والوں کو بی بی مریم کے مجھے سمے کو خدا سمجھ کر پوجا کرنے والوں کو نہیں دی اللہ نے اپنے ماننے والوں کو قرآن پڑھنے والوں کو حدیث پر چلنے والوں کو طواف کرنے والوں کو حج کرنے والوں کو عمرہ کرنے والوں کو تلاوت کرنے والوں کو اعتکاب کرنے والوں کو کہا اے لوگوں اے مسلمانوں تم خاص میرے بندے ہو دیکھو سورج سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں چاند سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں پھولوں کی مہک سب سونگتے ہیں دریا کی موتیوں سے سب استفادہ اٹھاتے ہیں زمین کے خزانوں سے سب لوٹ مار کرتے ہیں لیکن ہم تمہیں وہ نعمت دے رہے ہیں یہودی اس کا تصور نہیں کر سکتا عیسائی خواب میں وہ نہیں دیکھ سکتا کافر اور مشرق اسے خواب و خیال میں سوچ نہیں سکتا وہ ہے میرے راستے کے اندر مرنا میرے راستے کے اندر مٹنا یہ کہتے ہوئے بھی لذت ملتی ہے یہ سنتے ہوئے بھی لذت ملتی ہے کسے کسے اہل ایمان کو کسے اللہ سے محبت کرنے والوں کو کسے جنت کے طلبگار کو کسے دنیا سے بغض رکھنے والے کو جس نے دنیا کو جنت سمجھ رکھا جس نے بیوی کو ہور کا درجہ دے رکھا جس نے اپنی اولاد کو غلمان کا درجہ دے رکھا جس نے موت کی پیشاب کی جو ہے نالیوں کو جنت کو نہروں کا درجہ دے چکا ہے وہ اس جنت کو چھوڑنا نہیں چاہے گا وہ اللہ کی جنت کی طرف جانا نہیں چاہے گا وہ ان لوگ کی گلیوں میں ایک پیخانوں کے گڈروں کے اندر مرنا چاہے گا اس لیے کہ دنیا کی محبت نے اسے جنت کی نعمتوں سے غافل کر رکھا ہے اسے بیوی کی غلامی نے اسے اولاد کی غلامی نے جنت کی نعمتوں سے محروم کر رکھا ہے اسے شہادت کی لذت سے محروم کر رکھا ہے شہادت کی لذت پانے والا نہ بیوی کو بیوی سمجھتا ہے نہ اولاد کو اولاد سمجھتا ہے نہ دنیا کو دنیا سمجھتا ہے وقت پڑنے پر بیوی کی قربانی دیتا ہے اولاد کی قربانی دیتا ہے اور مال کی قربانی دیتا ہے کیا قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں فرمایا آبا حکم ابنا حکم و شیرت و کم وہ نخترف تو تجارت و تردونا احبا عل مین اللہ و رسول ہی اللہ نے فرمایا کہ یہ مال یہ خاندان یہ قبیلے یہ تجارت اللہ رسول کے مقابلے کے اندر اگر تمہیں زیادہ پسندیدہ ہو اللہ نے فرمایا تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا آج اس دنیا کی محبت نے آج اس مال کی محبت نے آج اس بیوی کی غلامی نے اولاد کی اس حدیث نے آج مسلمانوں کو جذبہ جہاد سے غافل کر دیا ہے جذبہ شہادت سے جو ہے غافل کر دیا ہے جنت کی نعمتوں سے دور کر دیا ہے اللہ نے یہ نعمت صرف مسلمانوں کو دی ہندوستان کا فوجی اگر کارگل جنگ کے اندر مرتا ہے تو اس کو شہادت کی نعمتیں نہیں ملتی برطانیہ کا فوجی افغانستان کے اندر مرتا ہے دنیا کے لوگ اسے سلامی دیں اور توپے اڑائیں اور اپنے ملک کا فلاق اس کے تابوت کے اوپر لپیٹیں یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک شہید کو جو لذتیں ملتی ہیں ایک شہید کو جو نعمتیں ملتی ہیں اقوام متحدہ میں اسے شہید کا نام دیا جائے یوم جمہوریہ پر اس کی دیوا کو شہادت کا اوارڈ دیا جائے اور یوم آزادی کے موقع پر ان کے گھرانے کو شہید کا لقب دیا جائے یہ دنیا کی مملکتیں یہ دنیا کی سلطنتیں یہ دنیا کی حکومتیں اسے شہید کے لفظ سے جو ہے یاد کرے اللہ کے یہاں شہید ہونا اور بات ہے اور ہندوستان کی ایک جو ہے لیڈیز ہندوستان کی ایک زنانہ صدر ہندوستان کی ایک عورت جسے حیض آتا ہے جسے نفاس آتا ہے جو غیر مسلمہ ہیں وہ کسی کو شہید کہنا اور بات ہے قرآن شہید کہنا اسلام کا شہید کہنا اللہ کی نگاہ میں اور نبی کی نگاہ میں شہید ہونا اور بات ہے اور ہندوستان کی پریزیڈنٹ پرتیبا پاٹل ایک زنانہ ایک عورت کسی کو شہید کہنا اور بات ہے تمہارے میرے کسی کو شہید کہنے سے شہید نہیں ہو جاتا بلکہ قرآن جس کو شہید کہتا ہے حدیث جس کو شہید کہتی ہے اسلام جس کو شہید کہتا ہے وہ شہید ہے اور یہ وہ شہید ہے کہ جس پر سنسر لگا دیا گیا کہ اے لوگوں اسے مردہ تک نہ کہو موتا تک نہ کہو ولا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بلاہیا اے لوگوں تم اسے مردہ تک نہ کہو تمہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں غسل دینے کی اجازت نہیں ہے اس کا لہو مجھے عزیز ہے اور تمہیں نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں تین امام کہتے ہیں نماز جنازہ نہ پڑھو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑھی جائے گی عام لوگوں کی نماز جنازہ میں اور شہید کی نماز جنازہ میں فرق یہ ہے کہ عام موتا تمہاری دعاؤں کا محتاج ہے اور شہید کی نماز جنازہ پڑھو گے اس کے سطح میں تمہاری مغفرت ہو جائے گی اگر عام لوگوں کی نماز جنازہ پڑھو گے تو اس کے لیے کہو گے اللہ مغفر حینا و میتنا اے اللہ ہماری دعا ہے اس موتا کو مغفرت کا پروانہ دے دے اس کی قبر میں کشادگی دے دے لیکن شہید کی نماز جنازہ پڑھو گے اللہ کہے گا اس کے سطح میں ہمیں تم نے مقبرت کا پروانہ دے دیا اس کے سطح میں ہم نے تمہارے عذاب قبر کو دور کر دیا یہ وہ نعمت ہے مسلمانوں یہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے آپ کہوں گے یہ کیا نعمت ہے کہ آدمی کے جسم کے پرخ اڑ رہے ہیں تیر چب رہا ہے تلوار کی کاٹے آ رہی ہیں گردن الگ ہو رہی ہے ہاتھ پیر الگ ہو رہے ہیں یہ تو تمہاری آنکھوں کو نظر آ رہا ہے پوچھو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب ان کے جسم کا مسئلہ کیا جا رہا تھا ان کو کتنی لذت مل رہی تھی ان کو کتنی راحت مل رہی تھی ان کو کتنا آرام مل رہا تھا حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ شہید جب جامع شہادت کو نوش کرتا ہے تو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنا تمہیں چونٹی کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے یہ آنکھوں کا دھوکا کہ تلوار آ کر لگا ہے گولی آ کر لگی ہے جسم کے پرت اڑ رہے ہیں میرے آخا کیا جھوٹ کہتے ہیں میرے آخا نے کیا امت کو دھوکہ دیا کس ڈگر پر آپ نے جھوٹ کو آزمایا ہے ارے کافروں نے فرمایا ہم نے آپ کو امین پایا ہم نے آپ کو صادق پایا ابو جہل نے آپ کی امانت کی تصدیق کی آپ کی صداقت کی گواہی دی مسلمانوں کیا تم سمجھو گے کہ جس نبی نے ابو جہل ابو لہد ادبا اور شیوا نے مکہ اور مشرقہ نے مکہ سے صداقت اور امانت کی سند لی وہ نبی کیا اپنی قوم کو دھوکہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں آخا نے فرمایا یہ لذت تو وہ ہے کہ سما اختل سما اوہیا سما اختل سما اوہیا سما اختل سما اوہیا میرا جی چاہتا ہے جنت میں جانے کے بعد اگر کوئی آدمی غریب سے امیر بنے کالی کلوٹی بد شکل بد اخلا گالیاں دینے والی ستانے والی بیوی سے نجات پا کر ایک نما لڑکی جو اس کی خدمت گزار ہو اس کے پیر ناپتی ہو اس کے خواہشات کو پورا کرتی ہو کیا کوئی دنیا کا بے وقوف یہ چاہے گا کہ پھر وہ عورت مل جائے کیا دنیا کا کوئی غریب امیر ہونے کے بعد محل میں جانے کے بعد بادشاہ بننے کے بعد چیف منسٹر بننے کے بعد وزیر اعظم بننے کے بعد پھر دوبارہ وہ فقیر بننا چاہے گا کہ میں جمعہ میں باہر کھڑ کر بھی مانگتا تھا کوئی اوپر سے نیچے آنا چاہے گا یا نیچے سے اوپر جانا چاہے گا آخا نے حدیث کے اندر فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے سما اختل سما اوہیا مجھے اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اللہ کے راستے میں جامع شہادت پلا دیا جائے شہید مرنے کے بعد کہا جاتا ہے ولا الذين قتلوا في سبيل فی امواتا اللہ اماتا بل ربهم يرزقون اللہ نے کہا خیال تک نہ کرنا بد گمانی تک نہ کرنا کہ شہید کو موت آ سکتی ہے اگر کوئی سمجھے کہ زندگی زندگی کے اندر فرق ہے شہید کی زندگی اور ہے ہم لوگوں کی زندگی اور ہے تو قرآن نے کہا ولا سبيل اللہ امواتا ہرگز بدگمانی نہ کرنا خیال نہ کرنا موت کا تصور نہ کرنا مردے کا تصور نہ کرنا اتنی بات کافی تھی قرآن کی کہنا لیکن قرآن نے آگے کہا بل احیا بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی تمہاری زندگی کے مقابلے میں طاقتور ہے اندر رب ذکر اے اللہ کیسے زندے فرمایا کہ تم تو کھانے کے اندر اناج کے محتاج ہو کھیتی باڑی کے محتاج ہو غلے کے محتاج ہو اور چاول کے گیہوں کے محتاج ہو کاروبار کے کارخانوں کے روپیے پیسوں کے محتاج ہو کہا بلیا اندر رب بھی ایسے زندے ایسی رسک کے ان کو کارخانوں کی ضرورت نہیں سکوں کی ضرورت نہیں روپیہ پیسہ کی ضرورت نہیں کھیت کلیان کی ضرورت نہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہل جوتنے کی ضرورت نہیں اور سب پگوڈوں کے اندر ان کی روح جنت میں جہاں چاہے جا سکتی ہے ان کی روح اللہ کے عرش کے کندلوں کے پاس گشت کرتی رہتی ہے جنت کی ہر ہور ان کو دیکھ کر کہتی ہے اے رب اسے میرا دلہا بنا دے میرا نوشا بنا دے بل احیا ان رب یو ظہور تم سمجھتے ہو یہ گندی عورت کو لے کر ناپاس عورت کو لے کر ناک میں ریٹ رکھنے والی کان میں میل رکھنے والی آنکھوں میں غنازت رکھنے والی صبح کے اندر اپنا منہ صاف نہ کرے گندگی سے ہزاروں میل تم دور چلے جاؤ بل یرزقون تمہاری زندگی سے ان کی زندگی اتنی قیمتی ہے کہ رب ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے رب ان کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے پالتا ہے رب ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے پھر وہ کیا چیز ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جامع شہادت نوش کر کر جنت کو جاؤں اور عرش کی قندلوں کے پاس میں گھومتا رہوں پھرتا رہوں سما اختل سما اوہیا میرا جی چاہتا ہے دوبارہ مجھے اللہ دنیا میں بھیجے ارے دنیا تو مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی اور دنیا ایک مری ہوئی بکرے کے بچے کی قیمت نہیں رکھتی جس کے اندر سڑان اور جس کے اندر بدبو جس کے اندر کیڑے جس کے اندر وائرس جس کے اندر جراثیم ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ آپ اس دنیا میں واپس آنا چاہتے ہیں کیوں آنا چاہتے ہیں آخا سے پوچھا گیا آخا نے فرمایا جنت میں ہور تو ہے جنت میں غلمان تو ہے جنت جنت کے اندر اللہ کی خوشنودی اللہ کی رضامندی کے اسباب تو ہیں جنت کے اندر باغات ہیں جنت کے اندر بہتی نہریں ہیں جنت کے اندر وہ ہے جو آنکھ دیکھنا چاہے جنت کے اندر وہ ہے جو نفس چاہے لیکن جنت کے اندر شہادت کا مزہ نہیں ہے جنت کے اندر شہادت کی لذت نہیں ہے اے اللہ میں دنیا میں اس لیے آنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں مجھے شہادت کا مزہ چاہیے اور یہ شہادت کی لذت وہ ہے جو جنت کے حوروں کی قیمت کو بے قیمت کر رہی ہے یہ شہادت کی حلاوت وہ ہے جو جنت کی نعمتیں اس کے سامنے بے قید تھے سما اختل سما اہیا اور پھر مسلمان تو کہے گا کہ اللہ کی نعمتیں ہم پر نہیں اللہ کے احسانات ہم پر نہیں اللہ نے جہاد دیا ہے اللہ نے شہادت دیا ہے اور یہ جہاد اور شہادت اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خصوصیات سے نوازا جیسے پوری زمین اس کے لیے مسجد بنائی گئی اس سے پہلے کسی امت کے لیے پوری زمین مسجد نہیں بنائی گئی تھی اللہ نے مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنایا اس سے پہلے اللہ نے کسی امت کے لیے مٹی کو پاکی کا ذریعہ نہیں بنایا تھا پانی نہ ملے دو مار پاک مٹی پر مارو ایک مار چہرے کے لیے اور ایک مار ہاتھوں کو کہنی کے لیے آپ کا جو ہے وضو ہو گیا آپ کا تیمم ہو گیا جس وضو سے آپ طواف کر سکتے تھے اس تیمم سے آپ طواف کریں گے جس وضو سے تلاوت کر سکتے تھے اس تیمم سے آپ تلاوت کریں گے جس وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے تھے اس تیمم سے آپ نماز پڑھیں گے یہ نعمت اللہ نے اور امتوں کو نہیں دی لیکن اللہ کو جہاد اتنا پسند ہے اللہ کو شہادت اتنی پسند ہے جتنا کہ توحید اللہ کو پسند ہے اللہ نے توحید صرف اس امت کو نہیں دی لا الہ الا اللہ اس امت ہی کا کریمہ نہیں حضرت آدم کو دیا لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ اللہ نے نوح کو دیا لا الہ الا اللہ نوح النجی اللہ اللہ نے ابراہیم کو دیا لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ اللہ نے حضرت موسا کو دیا لا الہ الا اللہ موسا کلیم اللہ اللہ نے جو ہے حضرت ابراہیم کو دیا حضرت عیسیٰ کو دیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ یہ لا الہ الا اللہ اس وقت سے آیا جب سے یہ دنیا بنی یہ لا الہ الا اللہ اس وقت جو ہے دنیا کے اندر آیا جب آدم کے قدم رکھے گئے اللہ تبارک تعالیٰ کو توحید جیسے آدم کے قدموں سے اللہ نے توحید کے جھنڈے کو دنیا کے اندر گاڑا ایسے ہی اللہ کو جہاد پسند ہے اللہ کو اس کے راستے کے اندر اپنے آپ کو فنا کرنا اپنے وجود کو ختم کرنا اپنے مال کو لٹانا اپنی دولت کو لٹانا اپنی آل اولاد کی قربانی دینا اللہ کو پسند ہے کیا حضرت آدم سے اللہ نے قربانیاں نہیں لی کیا حضرت شیش سے اللہ نے قربانیاں نہیں لی اللہ نے امتحان نہیں لیا کیا حضرت ابراہیم سے اللہ نے امتحان نہیں لیا کیا حضرت لوت سے کیا اللہ نے امتحان نہیں لیا دنیا میں جیسے آدم کے قدموں کے ساتھ اللہ نے توحید کے پرچم کو لہرایا اسی طرح اللہ نے آدم کے قدموں کے ساتھ علم جہاد کو بلند کیا علم شہادت کو بلند کیا اور اسی وقت آدم کی موجودگی کے اندر حابیل قابیل کے اندر حق و باطل کا ماری کا ہوا کفر اور اسلام کی جنگ ہوئی ابھی آدم کی نسل مشرق و مغرب کے اندر نہیں پھیلی تھی ابھی آدم کی ضروریت شمال اور جنوب کے اندر نہیں گئی تھی ابھی بر اعظم اور ابھی افریقہ نہیں بنا تھا امریکہ نہیں بنا تھا ابھی جو ہے سعودی مملکت قائم نہیں ہوئی تھی ابھی پر نہیں بنا تھا آدم زندہ تھے آدم کے سامنے اللہ نے حق و باطل کا ماری کا جہاد کا ماری کا حابیل اور قابل کی شکل کے اندر اللہ نے اس دنیا کے اندر رونما فرمایا اللہ نے قابل کو ظالم بنایا حابیل کو مظلوم بنایا حابیل کے ہاتھ میں حق کا علم دیا آدم کی سنتوں کا علم دیا توحید کا علم دیا اور حابیل کے ہاتھ میں شہباز کا جھنڈا تھا عورت کا بھوت سوار تھا اور عورت کی غلامی کا جھنڈا اللہ نے اس کے ہاتھ کے اندر دیا جو ماری کا بدر کے اندر بپا ہوا تھا جو ماری کا عہد کے اندر بپا ہوا تھا جو ماری کا تبوک کے اندر ببا ہوا تھا رہتی دنیا سے اور دنیا کی ابتدا سے اللہ نے اس ماریکے کی ابتدا حق و باطل کی کشمکش کو شروع کر دیا اور یہ حق و باطل کی کشمکش حابیل اور قابل کی شکل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے لائی اور قابل نے حابیل کو اللہ کے راستے کے اندر جامع شہادت پلانے پر مجبور کر دیا اور جامع شہادت کو پی لیا یہ دنیا کا پہلا شہید تھا حابیل کی شکل میں جو آدم کی حیات کے اندر پہلی زندگی میں اور حیات کے پہلے نمونے میں یہ شہادت کا ماری کا پیش آیا یہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند اللہ نے روزے دار کی منہ سے جو بدبو نکلتی ہے فرمایا کہ مجھے مشک و امبر سے زیادہ پسندیدہ ہے روزے دار کے حق میں جو مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں اور جو زمین کے اندر کیڑے مکوڑے حشرات الارض دعا کرتے ہیں اللہ نے یہ نعمتیں جو ہے دوسروں کو نہیں دی روزہ پچھلی امتوں کے اندر بھی تھا حضرت مریم نے روزہ رکھا پیغمبروں نے اور پیغمبروں نے روزہ رکھا یہودی روزہ رکھا کرتے تھے لیکن یہ نعمتیں نہیں دی کچھ خاص نعمتیں اللہ نے امت محمدیہ کو دی لیکن یہ نعمت جذب جہاد جذب شہادت اور یہ نعمت توحید اللہ نے کو اتنی پسند ہے اللہ نے جب یہ دنیا انسانیت سے آباد ہوئی اور انسان کا پہلا قدم اس دھرتی پر پڑا جیسے اللہ نے توحید کے علم کو گاڑا وہی اللہ نے شہادت کے علم کو جہاد کے علم کو بھی گاڑ دیا اور حابیل اور خابیل کے حق و باطل کے ماریکے کے شکل میں اور جہاد کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک سیمپل دے دیا ایک نمونہ دے دیا جہاد کا اور ایک نمونہ دے دیا اللہ کے راستے میں مرنے کا مٹنے کا اللہ کے راستے میں حق کے خاطر اپنے وجود کو ختم کرنے کا مسلمانوں یہ علم حضرت آدم علیہ سلاۃ وسلام کے پریڈ ہی میں جب آپ نے اس دھرتی پر قدم رکھا گاٹ دیا گیا تھا لیکن باقاعدہ طور پر اور منظم طور پر دیکھو ایک جلسہ ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ جلسہ اشتہار کے اندر لکھا ہوا رہتا ہے ساڑھے نو بجے جلسہ ہوگا اب ساڑھے نو بجے جو اس جلسے کا دلہا ہوتا ہے اور اس جلسے کا ہیرو ہوتا ہے اور اس جلسے کا جو اصل مقرر ہوتا ہے وہ ساڑھے نو بجے نہیں آتا ایم ایل اے آ کر کچھ ہانگ کر جاتا ہے کاؤنسلر آ کر کچھ بک کر جاتا ہے پولیس کمشنر آ کر کچھ جو ہے اپنی رشوت کا ڈکار دے کر جاتا ہے اور پھر صدر صاحب سیکرٹری صاحب نوجوان کچھ ناطے کچھ غزلیں کچھ قوالیاں چلتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں اور اس کے بعد حقیقی مقرر اس جلسے کا جو دلہا ہوتا ہے شاہ اللہ بخاری قاسم نانوتوی اشرف علی تھانوی یہ جلسے کے ہیرو یہ جلسے کے دلہا یہ جلسے کے اصل جو ہے مکھن یہ آتے ہیں ساڑھے بارہ بجے اب اناؤنسر اناؤنس کرتا ہے اعلان کرتا ہے اب جلسہ باقاعدہ شروع ہو رہا ہے اب تک جو ہوا وہ جلسہ ہی لیکن بے قاعدہ تھا کوئی آیا کچھ بولا کوئی آیا کچھ بولا یہ جلسے کا مقصد نہیں لوگ انتظار میں ہیں شاید اب اصل مقرر آئے گا شاید اب اصل مقرر آئے گا اس انتظار میں ہیں لیکن جب عطا اللہ شاہ بخاری جب جلسے کا دلہا آیا لوگ خوش ہو گئے ایک مسرت کی لہر دوڑ گئی اور خوش ہو گئے ہم اپنے مقصد کو پانے کے قریب ہیں اسی طریقے سے علم جہاد قائم تو کر دیا گیا حضرت آدم علیہ صلاح وسلام کے زمانے میں علم شہادت قائم کر دیا گیا حضرت آدم علیہ سلاط وسلام کے اثر میں پریڈ میں اور ایک سیمپل قوم کے سامنے بنو آدم کے سامنے رکھ دیا گیا حابیل اور قابل کی شکل میں حق و باطل کے ماریکے کی شکل میں جہاد کی شکل میں جامع شہادت کے پیمانے کی شکل میں لیکن صحیح معنوں کے اندر اس دھرتی پر جہاد ہاد بامانہ اور حقیقی جہاد جو شروع ہوا سیدنا موسا علیہ سلاط وسلام کے زمانے سے حضرت موسالی سلاط و کے زمانے میں حضرت علیہ سلاۃ وسلام نے فرعون سے ٹکر لی اور پھر اپنی قوم کو لے جا کر قوم عمالی ایک طاقتور اور ایک پاورفل بلکہ کہتے ہیں حضرت علیہ سلاۃ وسلام نے جب اس قوم کی جاسوسی کے لیے اپنے بارہ آدمیوں کو بھیجا کہ بھائی اگر لڑنا ہے اور جہاد کرنا ہے قوم کے حالات جاننا ہے ان کی عسکری تنظیم کو جاننا ہے ان کی فوجی طاقت کو پہچاننا ہے ان کے ہتھیاروں کو جاننا ہے تاکہ ڈیفنس کر سکے اور ان پر حملہ کر سکے حضرت موسا علیہ السلام نے بارہ آدمیوں کو جاسوس بنا کر بھیجا تو یہ بارہ آدمی گئے امالخا خا قوم اتنی طاقتور اور اتنا ہائٹ کہ کہتے ہیں اوج بن ان کا ایک آدمی تھا ان بارہ آدمیوں کو اس نے ہتھیلی میں اٹھا لیا آپ نے وہ بنڈل جو فلم ہوتی ہے ہنومان کی اس میں دیکھا ہوگا کہ اس نے ہتھیلی کے اندر آدمیوں کو اٹھا لیتا ہے صحیح مانوں کے اندر اگرچہ کہ اللہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس کا رد کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن اگر رعایت ضعیف ضعیف بھی ہے یہ ان کی نگاہ میں ہے دوسرے محدثین نے اور دوسرے جو ہے مورخین نے لکھا ہے اوج بن اتنا ہائٹ تھا اتنی چوڑائی اتنی لمبائی اور ہاتھ اس کا اتنا بڑا کہ حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کے یہ بارہ جاسوسوں کو ہتیلی پر رکھ لیا اور بادشاہ کے پاس لے کر گیا بہرحال جہاد کی منظم شکل حضرت سیدنا موسا علا نبی علیہ سلاۃ وسلام کے زمانے کے اندر یہ جو قوم امالخا ہے یہ قوم سے آپ نے ٹکر لی اس کا بیک گراؤنڈ اس کا پس منظر انشاءاللہ شاء آپ کے سامنے تفصیلات کے ساتھ آئے گا لیکن اب تک کی باتوں سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس قوم کا اس قوم کے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ کے محبوب بندوں کے لیے اللہ کے پسندیدہ بندوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمتیں کافر کو نہیں دی مشرق کو نہیں دی اغیار کو نہیں دی غیر کو نہیں دی جو خاص نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو دی ہیں ان نعمتوں کے اندر جہاں بہت ساری نعمتیں دی ہیں نماز دیا روزہ دیا زکات دیا تلاوت دی حج دیا کعبہ دیا گمد خزرہ دیا بخی کو دیا مالا کو دیا ان میں سب سے اونچی نعمت جس کو آقا نے فرمایا کہ میرا جی جنت میں جا کر بھی نہیں لگے گا وہ نعمت اتنی اونچی ہے اس نعمت کو پانے کے لیے مجھے جنت سے دنیا میں آنا پڑے گا ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ آپ نے فرمایا سما اختل سما اہیا سما اختل سما اوہیا سما اختل سما اہیا میرا جی چاہتا ہے اللہ کے راستے میں میں شہید کر دیا جاؤں اور شہید کہاں جاتا ہے جنت میں جاتا ہے شہید کہاں جاتا ہے اللہ کے عرش کے دلوں کے اندر گھومتا رہتا ہے شہید سیر کرتا ہے عالم اربا کی شہید زندہ رہتا ہے شہید اللہ کے یہاں سے روزی پاتا ہے آپ فرماتے ہیں میرا جی یہ چاہتا ہے میں دنیا میں دوبارہ آؤں آج مسلمان اس نعمت کو فراموش کر چکا ہے آج مسلمان اس نعمت سے دور بھاگ چکا ہے آج مسلمانوں پر عالم اسلام پر اور مسلم کنٹریز پر میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج لیبیا کی جو حالت ہے آج شام کی جو حالت ہے آج جو مصر کی حالت ہے آج فلسطین کی جو حالت ہے مسلمان جو ظلم اور تشدد کی چکی کے اندر پس رہے ہیں وجہ صرف ایک ہے وجہ صرف ایک ہے دیوبندی کہتا ہے کہ تو نے دیوبند کو چھوڑ دیا بریلوی کہتا ہے کہ تو نے ارس و قوالی کو چھوڑ دیا یہ جماعت کا پجاری کہتا ہے تو چلے کو چھوڑ دیا تو چار مہینے کو چھوڑ دیا اور ایک چہلم کرنے والا ایک جو ہے زیارت کرنے والا فاتحہ دلانے والا کہتا ہے کہ تو نے فاتحے کو چھوڑ دیا ہم نہ رضا خانی کو ہم نے پیغمبر مانا ہے ہم نے قاسم نانتوی کو پیغمبر نہیں مانا ہے ہم نے ابو حنیفہ کو پیغمبر نہیں مانا ہے ہم نے امداد اللہ مہاجر مکی کو پیغمبر نہیں مانا ہے ہم نے اشرف علی تھانوی کو پیغمبر نہیں مانا ہے ہم دیوبندیت کو پسند کرتے ہیں قاسم نانوی کو پیغمبر نہیں مانتے ہم تبلیغ کو پسند کرتے ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب کو حضرت مولانا سعد صاحب کو حضرت مولانا زبیر صاحب کو ہم پیغمبر نہیں مانتے ہم تفسیر کو پسند کرتے ہیں لیکن شیخ الہند کو پیغمبر نہیں مانتے ہم حدیث کی تشریح کو پسند کرتے ہیں اللہ مانور شاہ کشمیری کو اور حضرت شاہ ولی اللہ کو پیغمبر نہیں مانتے ان تمام اولیاء کے ان تمام اختاب کے ان تمام ابدال کے حضرت پیران پیر کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ان تمام محدثوں کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ حضرت شاہ ولی اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوبندیوں کے پیغمبر رضا خانیوں کے پیغمبر تبلیغوں کے پیغمبر سب کا کلمہ ایک ہے تمہارا مسلک تمہارا مشرق اگرچہ کے الگ الگ ہو کوئی فاتحہ کے راستے کو مانتا ہے کوئی رفع دین کے راستے کو مانتا ہے کوئی چلے کے راستے کو مانتا ہے کوئی چھٹی کے راستے کو مانتا ہے کوئی عرس کے راستے کو مانتا ہے کوئی قبالی کے راستے کو مانتا ہے ایک فرعون تھا جو موسا کے مقابلے میں آ کر کہا تھا انا رب کو میں تمہارا بلند پروردگار ہوں رب کی جس صفت کو لے کر اس صفت کا جو دعویٰ کرے گا وہ بھی انا رب کو کہنے والا فرعون ہے اللہ راضی تھے اگر کوئی بیوی کو کہتا ہے میں پالنے والا میرے مرنے کے بعد تجھے کون روزی دے گا یہ شان رزاقیت کے اندر انا ابو کم کا دعویٰ کرنے والا ہے اولاد کو اگر کوئی کہے گا میں تمہیں کپڑا دینے والا میں روٹی دینے والا میں مکان دینے والا خدا کی شان رزاقیت کے اندر یہ انا اناربلا کہنے والا ہے اگر کوئی کاؤنسلر کہے گا اگر کوئی ایم ایل اے کہے گا اگر کوئی ایم پی کہے گا کہ میرے سے تم قائم ہو میری وجہ سے تمہارے علاقے کے اندر پانی ملتا ہے میری وجہ سے سڑکیں اچھی ہیں میری وجہ سے بجلی آتی ہے میری وجہ سے ایجوکیشن سسٹم اچھا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان سلطنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان جباریت کے اندر شان قہاریت کے اندر انا ربکم اللہ کا دعویٰ کرنے والا ہے خدا کے دین کے مقابلے میں خدا کے قرآن کے مقابلے میں نبی کے طریقے کے مقابلے میں اگر کوئی اپنے مسلک کو ترجیح دیتا ہے اپنے مکتب فکر کو ترجیح دیتا ہے اپنے مشرق کو ترجیح دیتا ہے اور کہتا ہے میں دیوبندی دنیا میں یہی جنتی سب جہنمی اگر کوئی تبلیغی کہتا ہے یہی راستہ اس کے علاوہ سب راستے جہنم میں جانے والے مدرسے سے کچھ نہیں ہوتا علماء کے بیانات سے کچھ نہیں ہوتا خانخواہوں سے کچھ نہیں ہوتا یہ صرف بکتے ہیں اگر ہدایت کے سرچشمے ملتے ہیں تبلیغ کے اندر ملتے ہیں چلے میں ملتے ہیں چار مہینے میں ملتے ہیں یہ مسلک کے اعتبار سے اور اللہ کی شان ہدایت کے اعتبار سے جس کو اللہ نے فرمایا ان کا تحدی من احبتا اولا کن اللہ دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت آپ بھی نہیں دے سکتے ہدایت دینا میرا کام ہے راستہ بتانا آپ کا کام ہے منزل تک پہنچانا میرا کام ہے جو بات اللہ نے اپنے محبوب کو کہی کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے اگر کوئی مسلک والا غیر مخلدوں سن لو حنفیوں سن لو دیوبندیوں سن لو تبلیغ کے پجاریوں سن لو قاسم نانوتوی کے پجاریوں سن لو اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ مسلک خدا تک پہنچانے والا اس کے علاوہ اور کوئی مسلک نہیں اس کے علاوہ اور کوئی مشرق نہیں یہ مسلک کے اعتبار سے اللہ کی شان ہدایت کے اعتبار سے اور قرآن شریف کی آیت ان تحدی من ولا کن میں شاہ کے مقابلے میں یہ انا رب کو کا دعویٰ کرنے والا ہے اس نے سلطنت کو سامنے رکھ کر طاقت کو سامنے رکھ کر قوت کو سامنے رکھ کر بہتی نہروں کو سامنے رکھ کر اپنی فوجی تنظیم اور عسکری قوت کو سامنے رکھ کر انا ربکم اللہ کہا اور تم دیوبند کی عمارت کو رکھ کر کہہ رہے ہو تم چھ نمبر کو رکھ کر کہہ رہے ہو تم عرس کے جھنڈے کو رکھ کر کر رہے ہو تم قوالی کو رکھ کر کر رہے ہو تم چہلم اور چھٹی کو رکھ کر کر رہے ہو اس فرون میں اور تم فرون میں یہ فرق ہے کہ اس نے مال و دولت کو بنیاد بنا کر انا رب کو ملالا کا دعویٰ کیا تم مسلک و مشروف کو بنیاد بنا کر انا رب کو ملالا کا دعویٰ کر رہے ہو مسلمانوں اللہ کے لیے مسل کی جھگڑوں سے ہٹو اور تعصب کا چشمہ نکالو اور دیکھو کہ ان اسلاموں کی ان مسلمانوں کی اور اسلام کی اصل کیا ہے میرے آقا نے مسلمانوں کی تباہی مسلمانوں کی بربادی کا سبب کیا قرار دیا کیا یہ قرار دیا کہ تم تبلیغ کے مشین سے ہٹ جاؤ گے تم جوبن سے ہٹ جاؤ گے تم عرص و قوالی سے ہٹ جاؤ گے تم دین سے ہٹ جاؤ گے تم آٹھ رکعت تراوی سے ہٹ جاؤ گے میرے محبوب نے کیا فرمایا میرے محبوب نے فرمایا ادا ترک تم الجہاد فصلت اللہ علیہ کو اے مسلمانوں اے میری امتیوں اے میری قوم کے لوگوں اے تم کسی مسلک کے ماننے والے ہو اور کسی مشرق کے ماننے والے ہو جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے جب تم جذبہ شہادت کو چھوڑ دو گے فصلت اللہ علیکم العذاب اللہ کا عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا تبلیغ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے دیوبند کے مدرسے پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہیں مساجد پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہیں مدارس پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہیں علماء پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہیں حفاظ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہیں محدثین پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہیں خان پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہیں لیکن آج جتنا مسلمان ذلیل ہے مسلمانوں اس زمین سے پوچھو اس آسمان سے پوچھو اس سورج سے رب کی قسم دے کر پوچھو اس چاند سے رب کی قسم دے کر پوچھو اس بیت المقدس سے اس بابری مسجد سے اس گجرات کی سرزمین سے رب کی قسم دے کر پوچھو اگر یہ کہہ سکتے ہیں تو کہیں گے کہ مسلمان اتنا ذلیل آج ہے اس سے پہلے کبھی اتنا ذلیل نہیں تھا کیا چیز کی کمی ہے ادا ترک تم الجہاد فصلت اللہ علیہ العذاب کہ اگر تم نے جہاد کو ترک کر دیا جذبہ جہاد سرد ہو گیا جذبہ شہادت سرد ہو گیا آج اللہ کا عذاب دیکھ رہے مودی کو کون نہیں جانتا اس کی شکل جب امریکہ جانا چاہا امریکہ جیسا دہشت گرد امریکہ جیسا قاتل جس نے افغانستان کے اندر پانی سے زیادہ خون کی ندیاں بہائی جس نے فلسطین کے اندر کلیوں کو کھلنے سے پہلے مرجھا دیا جس نے ماؤں کے گوپ کے اندر بمباری کر کر بچوں کے آدھا کو بکھیر دیا جس نے ہیرو شیما کے اندر دہشت گردی کی ایک نئی تاریخ کو رقم کیا ہے کوئی اس سے بڑا دہشت گرد ہے کوئی اس سے بڑا قاتل ہے کوئی اس سے بڑا خونخار گھیریا میرے رب کی قسم میرے اللہ کی قسم اگر جنگل کے درندوں کو پتہ لگ جائے امریکہ کی دہشت گردی کے بارے میں ان گورے چمڑی والوں کی دہشت گردی کے بارے میں اللہ کی قسم وہ کہیں گے اللہ مجھے سور تو بنایا امریکی تو نہیں بنایا مجھے ایسا دہشت گرد تو نہیں بنایا آج یہ دہشت گرد ملک مودی کو اپنے پاس آنے نہیں دیتا کہتا ہے گجرات کے دو ہزار دو کے فساد کے بعد تمہاری شبی بگڑ چکی ہے تمہارا کیریکٹر خراب ہو چکا ہے لیکن ہندوستان کی عدالت عالیہ سپریم کورٹ کے اندر ایک مظلوم اور زکیہ جعفری جس کے سامنے احسان جعفری کو زندہ جلا دیا گیا سو آدمیوں کو قتل عام کر دیا گیا جسے گلبرگہ سوسائٹی کے مقدمے کے نام سے جانا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طاقت اس کی ہمت اس کی جرت اور اس کی بہادری کے اندر اضافہ فرمائے اس نے وقت کے فرعون سے ٹک کر لی اس نے وقت کے قارون اور دجال اور ظالم اور خونخار بھیڑیے کے خلاف عدالتی لڑائی لڑنے کی سوجی چھوٹے کوٹوں سے ہوتے ہوئے ہائی کورٹ ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ اس زکیہ جعفری نے ہمارے سامنے بھیک مانگے بغیر رونا روئے بغیر یہ قانون کی لڑائی لڑتی رہی یہ ہندوستان کے جہاں کہا جاتا ہے کہ عدل بک جاتا ہے انصاف بک جاتا ہے اگرچہ کہ ہمارے بڑوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جو زکیہ جعفری کے مقدمے کے اندر مودی کو کہا گیا کہ تم نچلی عدالت کے اندر جاؤ کیا کمی تھی کیا قصور تھا کیا کوتا تھی وہ کیا ٹیکنیکل پرابلم تھا کہ مودی کو مجرم قرار نہ دیا جائے اور ملزم قرار نہ دیا جائے امریکہ نے مان لیا ارے ایک چیز روز روشن کی طرح آیا ہے اس کے لیے کس دلیل کی ضرورت ہے یہ ہندوستان کی عدالتوں کی ترجمانی نہیں مسلمانوں یہ ہمارے اعمال کی نحوست ہے ہمارے جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کو یہ ترک کرنے کی نحوست ہے کہ آج جو ہے ہندوستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے اس نے مودی اور لوگ کہتے ہیں کہ کلین چٹ نہیں دی اگر کلین چٹ نہیں دی تو بی جے پی والوں نے جشن کیوں منایا چاکلیٹیں انہوں نے کیوں تقسیم کی مٹھائی کیوں کھایا مسلمانوں کے گجرات کے مظلوموں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے مسلمانوں کو جلانے کے لیے کہ جس کوٹ کی تم بات کرتے ہو یہ کوٹ ہمارے داہنے ہاتھ کا کھیل ہے جس عدالت اور جس انصاف کی تم دہائی دیتے ہو وہاں سے کام کروانا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے مسلمانوں یہ عدالتیں یہ جو ہے انصاف کی کچہریاں یہ سب ہمارے قدموں کے نیچے ہوں گی جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے اللہ کے رسول کے ہو جائیں گے کب تک دنیا کی محبت میں کب تک دولت کی محبت میں کب تک جورو کی غلامی میں کب تک اولاد کی غلامی میں لگ کر تم جو ہے اللہ کے اس عذاب کا شکار ہوتے رہو گے ابھی آنکھوں کے سامنے اگر میں قانون کی مثال بیان کروں میں شداد کی مثال بیان کروں میں فرعون کی مثال بیان کروں آج کا کوئی فرون کہہ سکتا ہے کہ صاحب ہم نے فرعون کو نہیں دیکھا ہم نے قارون کو نہیں دیکھا ہم نے شداد کو نہیں دیکھا ہم نے قوم سمود کو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا قوم آگ کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا قوم لوٹ کی بستی کو الٹتے ہوئے نہیں دیکھا ہو سکتا ہے کوئی دنیا کا پجاری کوئی مال کا پجاری کوئی دولت کا پجاری نعوذ باللہ یہ کہہ دے ان اللہ الاولین یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کے قصے ہیں آؤ میں تمہیں مصر کے حسن مبارک کا قصہ بیان کروں آؤ میں تمہیں شام کے حافظ بشار الاسد کا قصہ بیان کروں آؤ میں تمہیں لیبیا کے مامر قذافی کا قصہ بیان کروں آؤ تمہیں فلسطین کے حکمرانوں کا قصہ بیان کروں آؤ میں تمہیں عراق کے حکمرانوں کا قصہ بیان کروں اس دھرتی پر اس وقت عالم کے اس نقشے پر مامر قدافی کا انجام کیا ہے کل وہ عرش پر تھا چالیس پر دو سال جس نے زوال کو نہیں دیکھا جس نے سورج کو ڈوبتے نہیں دیکھا اور جس نے شداد سے زیادہ قیمتی محل اپنا تعمیر کیا تھا خواب کے اندر بھی کبھی حسنی مبارک نے نہیں سوچا ہوگا کہ مجھے لوہے کے پنجرے میں ڈال کر جانور کی طرح رینچ کی طرح گیدر کی طرح عدالت کے کٹہرے کے اندر لایا جائے گا کیا دنیا نے وہ منظر نہیں دیکھا کہ جو حسنی مبارک خواب کے اندر نہیں دیکھ سکتا تھا اپنی حکومت کے زوال کو اپنی مال کے ضیاع کو اپنی دولت کے پنا کو اپنی سلطنت کے غروب ہونے کو اللہ وہ منظر کیا آج اپنے آنکھوں کے سامنے نہیں دکھا رہا ہے تمہاری حکومت کیا معمر قذافی کی حکومت سے زیادہ پاور فل ہے کیا تمہاری دولت تمہارے مکانات اور تمہاری بلڈنگیں اور تمہارا اپارٹمنٹ اور تمہاری زمینیں کیا لیبیا کے معمر قذافی سے زیادہ قیمتی ہیں ارے نیٹ کے اندر دا کر دیکھو اس کا غسل خانہ اس کے بچوں کے کھلونے اور سمندر کے پاس اس کا محل لگتا ہے کہ اللہ کے جو جنت بنائی اس کی کوشش اس دنیا میں کسی نے کی ہے مامر قذافی نے کی ہے حسنی مبارک نے کی ہے حافظ بشار الاسد نے کی ہے اب یہ تحریک لبنان کے اندر سر اٹھا رہی ہے سوڈان کے اندر سر اٹھا رہی ہے اسلامی ممالک کے اندر یہ تحریک جڑ پکڑ رہی ہے کہ خاندانی نظام نہیں چلے گا ہم اپنے آنکھوں کے سامنے اس زمانے کے اندر سلطنتوں کا زوال دیکھ رہے ہیں امیر کو غریب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں حسنی مبارک کو جب مصر کی عدالت کے اندر لایا گیا لگتا تھا کہ لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور اس کا ٹکا بوٹی کر دیں گے فوج نے اسے جانوروں کے پنجرے میں لا کر اور جانوروں کے ٹرک کے اندر رکھ کر اس کو عدالت کے اندر پیش کیا کہاں کہاں حسن مبارک جس کا سکہ چلتا تھا جس سے فوج کامتی تھی جس سے سپہ سالار سر تسلیم خم کرتا تھا کہاں آج کا حسن مبارک کے رینچ کے پنجرے میں کتوں کے پنجرے میں عدالت کے کٹہرے میں مجرم کے حیثیت کے ساتھ وہ جو ہے شریک ہو رہا ہے مسلمانوں کیا اب بھی کہو گے ہمارا مال ہمیں بچا لے گا ہماری دولت ہمیں بچا لے گی ہماری سلطنت ہمیں بچا لے گی لیبیا کے اندر چالیس پر دو سال تک ماور قدافی نے حکومت کی کیا اس کی حکومت نے اس کو بچا لیا اس کے مال نے اس کو بچا لیا اس کی دولت نے اسے بچا لیا کہا جاتا ہے کہ تاریخ ہسٹری بادشاہوں کا مملکتوں کا سلطنتوں کا قبرستان ہوتا ہے تاریخ جو ہے اس کے اندر اچھے اچھے شہنشاہوں کو دفن کر لیتی ہے اب یہ تاریخ کا خبرستان اب قریب ہے کہ لیبیا کا مامر پر قذافی اس کا تابوت اس کے اندر دفن ہو جائے گا حافظ بشار الاسد کا تابوت لگتا ہے اس تاریخ کے قبرستان کے اندر دفن ہو جائے گا حسنی مبارک کا تابوت لگتا ہے کہ وہ اس قبرستان کے اندر اس کا مدفن بن جائے گا مسلمانوں اس چھوٹی سی بلڈنگ یہ چند سکے یہ روڈ کا کاروبار لے کر یہ اکڑ فن کر رہے ہو ارے آخرت کے لیے جینا آخرت کے لیے مرنا اور یہ نعرہ لگانا کل ان سلاتی و نسخی و محیا و مماتی للہ رب العالمین میرا جینا میرا مرنا میری نماز میری قربانی اعلان کرو ابھی کرو اس وقت کرو اسی لمحے کرو یہ سانس جو اندر کی ہے باہر نہ آنا پائے باہر کی ہے اندر جانے نہ پائے اس دنیا کو طلاق مغلزہ دو کہو حمزہ کا راستہ ہمیں پسند ہے سفیہ کا راستہ ہمیں پسند ہے ہمیں بدر کا مسلک پسند ہے ہمیں تبوک کا مشرب پسند ہے ہم مسلک کے پجاری نہیں ہیں ہم مشرب کے پجاری نہیں ہیں ہم شخصیتوں کے پجاری نہیں ہیں ہم اسلام کے لیے جینے <coughs> اسلام کے لیے مرنے والے ہیں نبی کے لیے جینے اور نبی کے لیے مرنے والے ہیں دیکھو اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر شیطان کو ہمارا دشمن بنا کر ظاہر کر دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے اس کے بہکاوے میں نہ آنا ان شیطان شیتان الکم فتخذوه ادوا کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن کے خانے میں ہی رکھو اس کے طرف دوستی کا قدم مت بڑھاؤ یہ شیطان تمہیں کبھی تمہارے مسلک کو کبھی تمہارے چھ نمبر کو کبھی تمہارے دیوبندیت کو کبھی تمہاری رضاخانیت کو کبھی تمہارے رفع یدین کو کبھی تمہاری آٹھ رکعت تراوی کو کبھی تمہارے ایک ہاتھ سے مسافہ کرنے کو کہیں جہاد کی شکل نہ دے دے یہ شیطان شیطان ہے کبھی ہمیں راہ حق پر آنا اس کو پسند نہیں وہ قسم کھا کر آیا تھا کہ جب کبھی مسلمان جہاد کے راستے پر چلے گا شہادت کے راستے پر چلے گا اور اللہ سبیلی سبلی ادو الا جس کی طرف پیغمبر نے بلایا اور کہا یہ وہ راستہ ہے کہ جس کی طرف میں بلا رہا ہوں اللہ بلا رہا ہے وہ راستہ جس کو سور فاتحہ میں دن سراط المستقیم سراط الدین کہہ کر یاد کیا گیا ہر دم ہر لمحہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسلمان کو اچک لے اور سراط مستقیم سے گمراہ کر دے حدیث کی کتابوں کے اندر روایتوں میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک ملک تھا ایک ملک اور اس ملک کے اندر ایک اللہ والا تھا لیکن شہر کے اندر بدماشی تھی زنا تھا شراب تھا گناہ تھے اس سے تنگ آ کر وہ کنارہ کشی کر کر وہ جو ہے جنگل کے اندر اپنی زندگی گزارنے لگا تھا اللہ نے اسے وہ کرشمہ دیا تھا اللہ نے اس کو وہ ولایت کا سر چشمہ دیا تھا کہ اگر کسی مریض پر دم کرتا مریض شفا یاب ہو جاتا اگر کسی لنگڑے پر دم کرتا لنگڑا صحیح ہو جاتا اگر کسی نابینا پر دم کرتا وہ بینا ہو جاتا رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ اس ملک کے اندر اس کی شہرت ہونے لگی بڑے بڑے بیمار جاتے اور اس سے دم کرواتے اور شفا یاب ہو جاتے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اس مملکت کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ کی جو اکلوتی بیٹی تھی وہ بہت مریض ہو گئی اس نے حکما کو بلایا اس نے اتبا کو بلایا اس نے ڈاکٹروں کو بلایا اب ایک بادشاہ کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا اپنی بیٹی کے علاج کے لیے لیکن سب تدبیریں ناکام ہو گئی اصل میں شیطان یہ چاہتا تھا کہ اس اللہ والے کو مروا دیا جائے اسے راہ راست سے ہٹا دیا جائے اسے سراط مستقیم سے الگ کر دیا جائے تو شیطان نے سازش رچی کہ خود اس بادشاہ کی بیٹی شہزادی کے جسم میں آ کر ایک بیماری کو مسلط کر دیا کوئی ڈاکٹر آ کر علاج کرتا کوئی حکیم آ کر علاج کرتا اور کوئی دوا دینے والا دوا دیتا تو یہ شیطان اس دوا کے اثر کو روک دیتا اسی لیے حدیث پاک میں کہا گیا ہے گھر میں داخل ہو دعا پڑھ کر داخل ہو گھر سے نکلو دعا پڑھ کر نکلو لباس پہنو دعا پڑھو بیت الخلا میں جاؤ دعا پڑھو عورت کھانا پکائے دعا پڑھے اور مرد اپنی بیوی سے ملے مباشرت کرے دعا پڑھے اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے مسلمان جس لمحے دعا سے غافل ہوتا ہے شیطان اس کے کھانے میں اگر بسم اللہ ہی والا برکت اللہ نہ پڑھا جائے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے اور جس میاں بیوی کی ملاقات میں دعا نہ ہو حتیٰ کے حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں عورت کی شرمگاہ میں شیطان اپنا عضو اور اپنا نطفہ داخل کر دیتا ہے بیت الخلا میں اگر دعا نہ پڑی جائے عزو سے کھیلنے لگتا ہے کپڑا پہنتے وقت دعا نہ پڑی جائے حادثات سے دو چار کر دیتا ہے یہ دعا ہے جو ہمارے لیے ڈھال ہے یہ دعا ہے جو ہمارے لیے ڈیفنس کا آلہ ہے تو وہ شہزادی ہو سکتا ہے کسی وقت دعا پڑھنا بھول گئی ہو اور شیطان اس پر حملہ آور ہو گیا اور ایسی بیماری کہ ڈاکٹر اس کی بیماری سے آجیز آ گئے حکما اس کی بیماری سے آجیز آ گئے اور اطبا اس کی بیماری کے علاج کرنے سے آجیز آ گئے آخر میں یہ شیطان ایک فقیر کا روپ ڈھایا اور ڈھانے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچا جہاں پنا بڑے غمگین نظر آتے ہیں کیا بات ہے تو بادشاہ نے کہا کہ بیٹی بیمار ہو اور باپ غمگین نہ ہو کہا کہ کیا ہوا کہنے لگا کہ جی بھائی یہ بیماری ہے کہا ڈاکٹروں سے علاج کروایا کہاں کروایا حکما سے کروایا ناٹی علاج کروایا ہومیوپیتھک آیورویدک اور یونانی سب کچھ کرایا کہا کہ جہاں بنا ایک جگہ اس کا علاج ہو سکتا ہے بادشاہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی مسکراہٹ کی لہر دوڑ گئی لگتا تھا کہ مرے ہوئے جسم کے اندر نئی روح آ گئی بادشاہ نے کہا جتنا خرچ ہو سکے خرچ کر لو میری مملکت قربان ہے میری بیٹی کو شفا مل جائے میری بیٹی کا تڑپنا میری بیٹی کا رونا اور بل بلانا مجھے دیکھا نہیں جاتا اتنا کہنا تھا کہ اس نے کہا کہ جہاں بنا وہ حکیم آ نہیں سکتا اس حکیم کے پاس آپ کو جانا پڑے گا فرمایا میں بادشاہ ہوں جا کر میرا آرڈر سناؤ اور میرا حکم سناؤ میرا فرمان سناؤ میرے فوجیوں کا خوف اور دبدبا اسے دکھاؤ تو اس فقیر نے کہا کہ بادشاہ ایسی سو فوجوں کی طاقت آ جائے وہ مرتا مر جائے گا لیکن اپنی کوٹری اپنی جھوپڑی کو نہیں چھوڑے گا بادشاہ تیار ہو گیا اپنی بیٹی کو لے کر علاج کے لیے اس اللہ والے کے پاس گیا اس اللہ والے نے ایک دم جو کیا ایک دم کے اندر اللہ نے اس کو شفا کاملہ دے دی لیکن ایک عرصے کے بعد بچی پھر دوبارہ بیمار ہو گئی بادشاہ نے اس جو ہے شیطان نما فقیر کو بلایا کہا جاؤ اس جو ہے ویت کو بلا کر لے آؤ حکیم کو بلا کر لے آؤ اس نے دوبارہ وہی بات کہی کہ نہیں جہاں پنا ہمیں اس کے پاس جانا پڑے گا تین مرتبہ یہ نوبت آئی تین مرتبہ جب نوبت آئی تیسری مرتبہ شیطان نے اپنی چال چلی اور کیسے اس اللہ والے کو جنگل سے نکال کر بربادی کے راستے پر لگایا انشاءاللہ حضرت اللہ علیہ مصالح وسلام کا واقعہ بیک گراؤنڈ اور جہاد کا پس منظر اور شیطان نے اس کو کیسے تباہ کیا اس واقعے کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی گندی محبت ہمارے دلوں سے نکالے آخرت کی عزمت پیدا کرے اور اللہ کے راستے میں ہمیں مر مٹنے کی توفیق نصیب پروائے آمین واخر دان الحمد للہ رب العالمین